مہر اور کفارہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے کلمات ہیں کہ مجلس سے اٹھتے وقت جو بھی تین مرتبہ کہے گا تو ان کی وجہ سے اس مجلس کا کفارہ ہو جائے گا اور جو بھی اسے مجلس خیر اور مجلس ذکر میں کہے گا تو اس کے لیے مہر کی طرح ہو جائیں گے جیسے خط پر مہر لگتی ہے اور وہ کلمات یہ ہیں لا صبح حانک اللہ واتوب ہم ترجمہ یا اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں فائدہ جب کوئی صحابی کسی عمل سے متعلق یہ فرما دیتا کہ اس کا اتنا ثواب ہے یا اتنا عذاب ہے تو وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ مرفوع حدیث کے حکم میں آتی ہے عن عبد اللہ عمر العاص اللہ ان قال كلمات اللہ يتكلم بهن يكن احد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات الا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس في مجلس خير وفي ومجلس ذكر الا ختم له بهن كما يختم كما يختم بالخاتم على الصحيفه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك